کہا وہ جس پر مجھے میرے رب نے قابو دیا ہے بہتر ہے تم میری مدد طاقت سے کرو میں تم میں اور ان میں ایک مضبوط آڑ بنا دوں